بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالی کا نام لال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير مجھ برکت آلو ہے وہ جس کا آتما ساری بادشاہی ہے تو وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جس نے موت تے زندگی پیدا کی تانے تھاری ازمائش کرے جے تھارا بچوں کیڑو چنگا عمل کرے تبو غالب تے حکمت آلو ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور جس نے ایک اوپر سب آسمان بنایا تنو اللہ رحمان را اس بنان میں کوئی فرق نہیں سے تم پھر نظر پھیر گا تک لیو کیوں کا تیڑ نظر آوے ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين پھر کڑی کڑی نظر مار گئے تک لیو نظر بے وس ہو گئے تے تھک گئے تھارا دری مڑاوے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ تو انہیں یقیناً یو سارا تے ارلو دنیا لو اسمان دیاں نال سجا شوڑے ہوئے تو انہیں وے شیطانوں نے مارن کو ذریعہ بنایا ہیں اور انہیں ان واسطے پختی اگ و عذاب تیار کیے ہوئے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ تو وہ لوگ جڑا اپنا رب نہ نہیں منتا ان واسطے جہنم کو عذاب ہے تو وہ مجھ پیڑی جگہ ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور جس لئے یہ اس میں سٹیا جائے گا یہ اس کا سخت گجن کی آواز سنے گا جنہیں لہر نال پھٹن لگی ہے جد بھی اس مکہ جماعت سٹی جائے گی اس کا چوکیدار فرشتہ پوچھیں گا کیوں تھارا کوئی کوئی ڈران آلو نہیں آیا تو قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ضلال كبير ویکھیں گا آہو مارے کولا ڈران آلو تا ضرور آیو تو ورہ انہیں اسنا نے چوٹھو کیا دیتو تو انہیں کیوں جے اللہ تعالیٰ نے تکائی چیز بھی نازل نہیں کی تو تم ہی بڑی پاری غلطی میں پیاوائیں وَقَالُوا لَوْ كُنْ تکینا کہ جے ہم سن لیتا یا سمجھ لیتا تا ہم دوزخیاں میں شامل نہ ہوتا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِ فسحقا لأصحاب سلیب اس روے اپے اپنو جرم من لے گا تو دیر فٹے من دو ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة پھر كبير بے شک جڑا لوگ بن دیکھیں اپنا رب تے ڈرتا رہیں انہا واسطہ بخشش تے بہت بڑو عجر ہے وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تو تم اپنی گل چھپا گئے کو یا تم اچھے کو وہ تو یقیناً دل میں پیتا نامی خوب جانے من خلق وهو اللطيف الخبير کیوں وہ نہیں جانتے جس نے پیدا کیا ہے وہ تو مجھ بریق دیکھنا لو خبر رکھنا لو ہے فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وہی تو ہے جس نے زمین تھرا واسطے نرم کر چھوڑی لہذا تم اس کا رستہ ور ٹرو پھرو تو اس کی دتی بھی روزی بھی چوک کھاؤ تے قبراں تے اٹھ گئے جانو اس سے کولے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیوں سم اتنے بے فکر ہو گیا ہے جڑو اسمان میں جب وہ توڑا زمین میں تصاش اڑے پھر وہ چاند چک کی تھر تھر کمن لگ جائے أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير یا تم اس گل سے بے فکر ہو گیا ہیں جے اسمان آلو تھاراور پتھر بران آلو پھانڈو چول چھوڑیں پھر تمہیں پتو لگ جائیں کہ میرو ڈرانو کیسو تھو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ کی تو یقیناً انت پہنا لوگ نے بھی انکار کیا تھو پھر کیسو رہو میرو عذاب آزاد اولری سو او نفاث ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير کیوں یہ اپنے اوپر اڑتا پخیروانا پر کھلیاریا وا تے کدے پر ٹکویا وا نہیں دیکھتا انہوں نے اللہ رحمان تے بجن کوئی نہیں تھم سکتا بے شک وہ ہر ایک چیز نہ دیکھ رہے ہوئے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور کیوں اللہ تعالیٰ تے سوا تھارو وہ کیڑو لشکر ہیں جڑو تھاری مدد کر سکیں کافر تے چھڑا تو مائی ہیں امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور اللہ جے کدے وہ اپنو رزق روک لیا پھر وہ کون ہے جڑو تونا رزق دے سکے بلکہ یہ کافر تے سرکشی نالے دین کی نفرت پر بٹری گیا ہیں احمی ام شی على اہ دئی ام شی ام شی سب على کیوں وہ زیادہ ہدایت پر ہے جڑو منہ منہ دو ہو گئے منہ پار تر ہے یا وہ جڑو سدھو کھڑو ہو گئے سیدھا رستہ پر چلتو ہوئے قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة دم ما تشکرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو وہی ہے جس نے تم پیدا کیا تو اس نے تھارا واسطے کان اکھ تے دل بنایا تم گھاٹی شکر کریں قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تم فرما دیو وہی ہے جس نے تم زمین میں کھنڈا شوڑیا تو چھے کر تم اس سے کوئی کٹھا کیا جائیں گا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو یہ کہیں جو یہ قیامت کو وعدو قد پورو ویگو جے کر تم سچائیں قُلْ إِنَّ إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين تم فرما دیو اس کو پتو تے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور ہوں تے بس صاف صاف خبردار کر دینا ہوں رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تو جد یہ اسنا نیڑے آتا دیکھ لیں گا تاں کافران کا منہ بگڑ جائیں گا تو کیوں جائے وہ یہ یا وہی ہے جس نے تم منگے میں تھا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي نبي صلى الله عليه وسلم تم فرما دیو کہ اللہ یا پہ دسو جے کدے اللہ تعالی منا تے میرے نال علاق کر دیا ہے یا وہ مارا بر رحم فرماوے ہیں پھر کافرانہ دکھ دین علا عذاب تے کون بچاوے گو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين تم فرما دیو وہی اللہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لے آیا تو ہم نے اس سے پر پروسو کر لیو ہے ان تو انہوں تاب نہیں پتو لگ جائے گو جے صاف صاف گمرائی مکون ہے قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء اجمعین تم فرما دیو اللہ یا تے دسو جے کدے تھارو پانی زمین میں ڈنگو چلے جائے پھر کون ہے جڑو تھارا واسطہ ہے بغتو اما پانی لے آوے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نانال شروع جڑو بے با مہربان مچرے مالو ہے نون والقلم وما يسطرون قسم ہے قلم کی تو اس چیز کی جڑی وہ لکھیں ما انت بنعمت ربك بمجنون جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا رب کا فضل نال صدائی نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تو بے شک تھارا واسطے ہیں کدھے نہ مکرنا لو آجر ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعُظِيمِ تو بلا شبہ تم مجھ اچھا اخلاق کا رتبہ بریں فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون تتاب نہیں تم بھی تک لیں گا تو یہ بھی تک لیں گا یہ تھارا بچو صدائی کیڑو ہے نو ہی نیادا تم انکار کرن آلانگی گل نہ منیوں وے تو یہی چاہیں کہ جے تم ٹھلا ہو جائیں تو وے بھی ہو جائیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ تو تو تم مجھ قسم کرنا لا ذلیل آدمی وہ کہنو نہ منیو ہم بازم مشائم بنمیم جڑو مینہ مارے چغلی کر تو پھرے مناع للخیر معتد اسیم نیک کم تے ٹھاکن آلو ادو بد نالو گنگار وے مالی بنی بد مزاج وے اس تو علاوہ بدنام وے بس اس گلوں جب وہ مال آلو تو الاد دالو ہیں ہے إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جس ویلا اسنا ماری آیت پڑھ کر سنائی جیں وہ یا کہیں جی، یہ تے پچھلا لوکاں کا قصہ کہانی ہے سنسمه على الخرطوم ہم تاولائیں اس کی سنڈ پر دم لاواں گا بلونا ليصرمنها مصبحين بے شک نے انہوں نے اس طرح ازمائش کی جس طرح کہ انہوں نے باغ آنگی ازمائش کی تھی جس انہوں نے قسم کی ہم لو ہوتا ہی اس کا میوا لا لیاں گا لسن سو روک ان شاء اللہ بھی نہیں کیوں پھر تھارا رب کی طرف کوئی پھر نہ لو اس پر پھر گیو جد کہ وہ اجن ستا وائی تھا فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين في اللون توڑی وہ باغ کب پیاوا بڑھ ڈاروں ہو گیا تو سویرے بھی ایک دو جانا بلان لگا کہ جیتوں نے میں وہ لانوں ہیں تاں سویرے سویرے ہی اپنا بڑھ میں پوچھ جاؤں فانطلقوا وهم يتخافتون پھر وہ چل پیا تو وہ آپس میں بلنے بلنے گل کرتا جی تھا اللہ يدخلنها العلی اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین جی اج تھارا کول ہے اس باغ میں کوئی محتاج بالکل نہیں آنو لوڑی ہے وغدوا على حرد قادرين وی یا سوچ تے وی یا سوچ گئے جی انہوں خیرات نہ دین کی طاقت ہے سویرے سویرے ٹور پیا فلما رَأَوْهَا انہوں نے وہ باغ دیکھو کہنے لگا جی ہم تے راہ پھول گیا بل نحن محرومون قال اقل لكم لولا تسبحون نہیں بلکہ مارو تے ہی کچھ نہیں انہاں بچوں جڑو بشکار لو تو اس نے کیوں میں تو نہ کیوں نہیں تو جی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین اس ویلے سارا نے کیوں مارو رب پاک ہے واقعی ہم ہی ظالمہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ پھر ایک دو جادر مڑ گئے آپس میں ملامت کرنے لگا قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین کہنے لگا آئے ماری شامت ہم یقین نہ دوں بد گیا تھا عسى ربنا ان خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون مارو رب نہ بدلا من اس نے سرس عطا کر دیا وہ ہم تے اپنا رب داری متوجہ ہو گیا ہوں كذلك العذاب رخرو الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اس سے راہ میں عذاب اور آخرت وہ عذاب تھا بہت ہی بڑو ہے افسوس قدر یہ جان لیتا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بے شک پریزگاران واسطے انہوں رب کو لے نعمت پری جنتیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون تو کیوں ہم فرما بردارانا نہ فرمانا کا برابر کر دیاں گا تو انہاں کیوں گو تم کسا فیصلہ کر رہے ہیں ام فيه کتاب إن فی فيه لما تخيرون کیوں تھارا کولا کئی کتاب ہے جس میں تم یہ گل پڑھیں جس تم جڑی بھی چیز پسند کریں گا وہی تو نہ جائے گی أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یہ تھارا واسطے مارے مت قیامت توڑی پجن والی کچھ قسم میں یہ تونا وہ سب کچھ لب جائے گو جس کو تم فیصلو کریں گا سلهم أيهم بذلك زعيم بدال انہوں نے پوچھو انچو کیڑھو اس گل کو ذمہ دار ہے صادقين یا اما مقرر کیا ہوا کچھ شریکیں پھر یہ اپنا اپنا منیا ہوا شریکاں نہ لے آویں جے کر یہ سچائیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون جس دیڑے پنی تے پردو چکیو جائے گو تے لوگ سجدہ واسطے بلایا جائیں گا پھر یہ سجدو نہیں کر سکتے ہیں خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون شرم نال اکھ نیمی انگی ان زلالت چڑی بھی بہ حالانکہ یہ اس ویلے بھی سجدہ واسطے بلایا جی تھا جس کہ یہ بل پا بجا تھا لا لہذا تم منت ہے اس شخص نہ جڑو اس کلام نہ چوٹو کے چھوڑ دیو ہم انہوں نے اسرا بلے بلے چھک لیاں گا کہ انہاں پتو بھی نہیں لگن لگو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين تے ہوں انہاں ٹھل دیتا جاؤں بلا شبہ میرو دا بڑو ڈاڈو ہے أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تم انہ کو کوئی معافضوں مانگی جی یہ اس کی چٹی ہے دبے گیا ہیں ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا انہ کو غیب کو علم ہے پھر یہ اس نے لکھتا جا رہے ہیں فاصبر لحکم رب ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا رب کا حکم ور صبر کرو تے مچھی آلا آروں نہ ہو جائیو جس ویلے کہ انہوں نے دعا کی تے وہ غم نال پریا ہوا تھا لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم جے بدھ جی ان رب کو فضل نہ پجتو تمہیں صاف مدان میں سٹ دیتا جاتا بے حال ہو جاتا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين پھر انہاں رب نے وہ چن لیا تو وہ نیکو میں شامل فرما لیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تو یہ کافر جس ولا قرآن کریم سنے اس طرح لگ گئے جے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تونہ اپنی نظرہ نال تلکا چھوڑے گا تنکیں یہ یو تا واقعی صدائی ہے حالانکہ یہ قرآن تا دنیا جہان وقت ہے بس نصیحت ہی ہے صدق اللہ العظیم